سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ زنا کے سلسلے میں تورات میں کیا پاتے ہو انہوں نے کہا ہم انہیں بے عزت کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو بلا شبہ اس میں رجم کا حکم ہے چنانچہ وہ تورات لے آئے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم والی آیت پر رکھ لیا پھر اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نے اسے کہا اپنا ہاتھ ہاتھ اٹھا اس اس اٹھایا تو میں رجم والی آیت موجود تھی تو وہ بولے سچ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا اور انہیں کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھیالیس